میں آگے کی یوم الدین پہ آتی ہوں مالک کا جو روٹ ورڈ ہے وہ میم لام کاف ہے میم لام کاف دو الگ الگ ریسائٹیشن آئی ہوئی ہے مالکی یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے اور ملکی یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے دونوں بھی صحیح ہیں جو سباق رات ہیں اس کے اندر آپ کو یہ ملے گی چیزیں تو مالک میم لام کا ملکیت سے ہے نا جس کے قبضے میں کوئی چیز ہو تو وہ مالک ہوتا ہے یعنی اس میں اس کو تصرف کرنے کے یعنی جو چینج کرنے کی اس میں اس کا اختیار ہوتا ہے مالک ہوتا ہے تو اگر اس کو آپ تھوڑا چینج کر دیں گے ملک کر دیں گے یا ملک کر دیں گے تو معنی چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر مالکی مالک ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مالک ہیں میم لام کاپ سے روٹ ورڈ آتا ہے یوم یوم یا واؤ میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا یوم الدین تو یوم یوم ہم کس کو کہتے ہیں ہم بولتے ہیں یوم ایک دن ایک دن ہم کس کو بولتے ہیں صبح سے لے کے شام تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک دن لیکن جو عربی میں دن کس کو کہتے ہیں غروب آفتاب یعنی جو سن سیٹ ہوتا ہے sunset to sunset ایک دن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا عربی میں جو دن کہا جاتا ہے وہ غروب آفتاب سے نیکسٹ ڈے غروب آفتاب تک ہوتا ہے یعنی sunset to sunset اس کو ڈے کہا جاتا ہے یوم تو یا واؤ میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا اب ادین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دان یا دینوں سے دال یا نون ادین اس کا جو ہے یہاں پر ہم نے میننگ لیا ہوا ہے بدلا بدلے کے معنی میں جزا یا سزا کے دن کا مالک تو اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں ادین کا الگ الگ مطلب آیا ہوا ہے ایک تو مطلب آیا ہے مذہب اور شریعت کے لیے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا میرا دین مذہب میرا مذہب اسلام ہے تو یہ آپ کو دلیل سے پیش کرنا چاہیے کہ ایسے کیسے آپ بتا رہے کہ چار میننگ میں آیا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ اعلی عمران میں آیا نمبر ایٹی تھری میں آتا ہے افغیر دین اللہ یا بغون تو وہاں پر کیا مطلب آیا ہوا ہے کہ کیا اللہ کے اتارے ہوئے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کے طالب ہے تو وہاں پر دین کا مطلب مذہب لیا گیا ہے اب دوسرا جو مطلب آیا ہے دین کا وہ قانون ملک کی ملک کا جو قانون ہے اس کے لیے بھی دین کا استعمال ہوا ہے جیسے سورہ یوسف آیا نمبر سیونٹی سکس میں آتا ہے کہ ماکان لیا خود فی دین الملک اس کو اپنے بادشاہ کے قانون کی راہ سے یہ حق حاصل نہ تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے یہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے لیکن وہ ان کا ملک کا قانون تھا اس کے اکارڈنگ تو وہ اسے روک نہیں سکتے تھے بنیامین کو تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر جو دین کا استعمال ہوا ہے دین الملک تو وہ قانون ملکی ملک کا قانون قانون ملکی ایکچولی کہا جاتا ہے قانون ملکی یعنی ملک کا جو قانون اس کے لیے استعمال ہوا ہے یہ دوسرا ہو گیا اب تیسرا جو مطلب استعمال ہوا ہے دین کے معنی کا وہ اطاعت کے معنی میں بھی ہوا ہے وہ کہاں پر ہوا ہے سور نہر آیا نمبر ففٹی ٹو میں وہاں بتایا گیا ہے بلا معاف سماوات ولا اردی بلا الدین واصبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اس کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے تو وہاں پر اطاعت کے معنی بلا دین و واسبہ یعنی وہاں پر آپ دیکھیں دین کا مطلب جو ہے اطاعت ٹو اوبے اس کو فالو کرنا اوبے کرنا اطاعت کے معنی میں اور چوتھا جو لاسٹ مطلب دین کا آیا قرآن میں وہ ہے جزا سزا کے لیے جو اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے سورہ زاریات آئے نمبر فائیو ٹو سکس میں دیکھیں ان نما تو ادون الصادق و ان نہ دین الواقع اس میں کیا بتایا بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کے دن کا وعدہ وہ سچ ہے اور بے شک جزا سزا ضرور واقعہ ہونے والی ہیں تو وہاں پر جزا سزا کے لیے استعمال ہوا ہے اب یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکس آپ دیکھیں کہ دین کا مطلب جزا سزا لیا گیا ہے یہاں دین کا مطلب نہ ہی مذہب وغیرہ لیا گیا میں نے چار جو بتائی اس میں کیا تھا ایک تو مذہب اور شریعت کے لیے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر دوسرا مطلب قانون ملکی کے لیے ملک کا جو قانون ہوتا ہے اس کے لیے بھی تیسرا مطلب اطاعت کے لیے ٹوبے فالو کرنا اور چوتھا مطلب جزا یا سزا کے لیے تو یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ جزا اور سزا کے لیے مالک یوم الدین مالک ہے دن کا بدلے کے تو بدلے کے دن یعنی جزا سزا کے دن کا مالک ہے